الرحمن الرحیم کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہود اور نصارہ حیض اس کی حالت میں عورتوں کے ساتھ ایک تو افراد کا شکار تھے اور دوسرے تفریح کا شکار تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ کے ذریعے سے جو ہے نا ان کی تردید فرمائی کہ مسلمانوں کے لیے حالت حیض میں عورتوں کے پاس جو ازدواجی تعلقات وہ تو نہیں ہوں گے البتہ بقیہ جو معاملات ہیں وہ جس طرح کے پہلے چل رہے تھے اسی طرح چلنے چاہیے ہائٹ کے کتنے مسائل ہے کیا ترتیب ہے کم سے کم مدت جو ہے نا آپ کے نزدیک تین دن اور تین راتیں اور زیادہ سے زیادہ دس دن اور دس راتیں ہے کہ بکی مسائل ہے کے ان کی تفصیلات موجود ہے آج کا جو نیا سبق ہے وہ قسم کے متعلق ہے کہ ویسے عام طور پر جو قسم کہی جاتی ہے قسم کی جاتی ہے تو وہ کسی بات سے رکنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا نام بیچ میں لانے کی لا کر اپنے بات کو مضبوط کرنے کے لیے یعنی اللہ تعالیٰ کا نام تو خود بھی معظم ہے تو ان کا نام بھی معظم ہے بڑا ہے تو مدی مقابل کو اپنے بات کی مزید تاکید کے لیے یا مضبوط کرنے کے لیے جو ہے نا اللہ کے نام کی قسم اٹھائی جاتی ہے تو یہاں پہ اس میں جو آج ہم پڑھنے جا رہا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کا مقصد جو ہے نا اسی کام سے موقع ہو گیا ہے پہلے سیٹ کریمہ کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اور سوال اتریس کی تشریح پڑھتے ہیں کیم پہ کمیٹس نظر نہیں آ رہا ہے لا رحمان رحم ولا تجعلوا الله قرۃ لایمانکم اور اللہ کے نام کو اپنے قسموں میں سے اس غرض سے استعمال نہ کرو ان تبروا کہ اس کے ذریعے نیکی وسط تقو اور تقوی کے کاموں وسط کے ہو بین الناس اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو واللہ سمیع علیم اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے اگلی ایت کریمہ لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا ولیکن کو ما کا قلوبکم البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوگی ان پر گرفت کرے گا واللہ غفور حلیم اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا دوبار ہے تو اس کرنے میں جس طرح کی بتایا گیا قسم کے متعلق بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھی جو ہے نا انسان آدمی کسی جذبے کے وقتی جذبہ کے میں آ کر یا کسی چیز کی وجہ سے وقتی طور پر جذبے میں آ کر وقتی جذبے سے مغلوب ہو کر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلان کام نہیں کروں گا مثلا میں نماز نہیں پڑھوں گا یا روزہ نہیں رکھوں گا یا والدین سے بات نہیں کروں گا تو یہ جو اس نے جن کاموں سے اپنے آپ کو منع ہونے پر قسم ہے تو نیک کام ہے تو نیک کام ہے اور یہ قسم کا لیتا ہے تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تو اسی طرح حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک غلطی ہو گئی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ قسم کھائی تھی کہ آئندہ ان کی مالی مدد نہیں کریں گے جو مشہور واقعہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ کا جو کہ حضرت رضی اللہ عنہ کی سہیزادی ہے بیٹی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے جو اس کا واقعہ ہوا تھا بہتان کا تو اس میں یہ بیت ہے تو جب بعد میں اس کی حقیقت کھل گئی اور بات واضح ہو گئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق قرآن کریم کے صورت نوم کی جو آیات کریمہ ہے اور نازل ہوئی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل خواب دامن ہے تو حضرت عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا تھا اور یہ حضرت مستح کے مالی مدد کیا کرتے تھے تو جب ان کو پتہ چلا کہ ان سے مالی مدد بھی کیا کرتا تھا اور اس کے باوجود انہوں نے یہ بھی ان لگانے والوں میں جو ہے نا شامل ہے تو قسم کہا کہ میں آئندہ کی مالی معاونت مدد نہیں کروں گا اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں بھی منقول ہے کہ انہوں نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ ان سے کبھی بھی بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی بیوی سے صلح کرائیں گے تو یہ جو ایسی کریمہ ہے یہ ایسے قسم کھانے سے منع کر رہی ہے کیوں اس وجہ سے کہ اللہ کا نام ایک غلط مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے ہوتا ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص نامناسب بات پر قسم کھا لے تو اسے توڑ کر تو اس کا کفارہ ادا کر لینا چاہیے یعنی جس طرح یہاں پہ ہوا تھا تو اسی طرح اگر کوئی اس بات کی قسم کھا لیتا ہے کہ میں اپنے والدین سے بات نہیں کروں گا یا نماز نہیں پڑھوں گا یا وزن نہیں رکھوں گا تو یہ جو کام ہے یہ تینوں کے اچھے کام ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایسے اگر پہلے تو قسم اس طرح قسم نہیں کھانی چاہیے اگر کوئی قسم اٹھا لیتا ہے تو پھر اس صورت میں خانص ہو کے قسم کا کفارہ دینا چاہیے تو اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ قسم کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک لغوا نمبر دو منعقدہ نمبر تین غموس تو ان دونوں میں سے جو یمین منعقدہ ہے اس پر کفارہ ہوا کرتا ہے اور کفارہ میں جو اس طرح کی جہار کا جو کفارہ ہے جو کہ مشہور ہے آیت کریمہ بھی اس کا تذکرہ ہے کہ سب سے پہلے تو غلام آزاد کرنا ہوگا خواہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اور اگر غلام آزاد کر لے یا دس مساکین کو کپڑے پہنا ہے اتنا کپڑا ہو جس میں نماز پڑھا جا سکتا ہو یعنی جو مرد کا عورت ہے ناپ سے لے کر گھٹنوں تک یعنی کم از کم اتنا کپڑا ہو زیادہ جتنا بھی ہو اور دوسرے نمبر پہ دس مسکینوں کو پکارا کو غریبوں کو کھانا کھلایا ہے اور اگر کوئی یہ تین کام نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ تین دن مسلسل فید رفعی روزے رکھ لیں تو کفارہ ادا ہو جائے گا و یہ بری ذمہ ہو جائے گا تو یہ جو کفارہ ہے یہ صرف یمین مناقضہ کی صورت میں ہے یمین مناقضہ کی صورت میں ہے تو جس طرح کی بتایا گیا کہ ایک غمو لغوہ ہے مناقضہ ہے اور غموس ہے تو ان میں سے جو لغو ہے یہ ماضی کبھی ماضی پر ہوتی ہے اور کبھی مستقبل پر ہوتی ہے اور غموس غموس ہمیشہ ماضی پر ہوتی ہے اور مناخدہ ہمیشہ آئندہ کام پر ہوتی ہے تو ان میں سے جو بیج والی قسم درمیان والی مناقضہ یمینی مناقضہ تو اس پر کفارہ ہوتا ہے اگر کوئی ہانس ہو جاتا ہے اب واقع زائد کی تشریح کی طرف ولا تجعل اللہ الحلف به اور اللہ کے نام کو مت بناؤ اور اللہ کے نام کو مت بناؤ عرضتا لایمانکم عرضتا الحلف به یعنی اللہ کی قسم کو عرضتا لایمانکم اپنے حجاب اپنے قسموں کے ذریعہ حجاب اپنے اپنی قسموں کے ذریعہ ای نصبن لہا بیان تکسرو حلف بھی یعنی قسموں کو آڑ نہ بناؤ کہ اللہ کے نام کی بکثرت قسمیں کھاؤ اللہ تبرو اللہ تبرو کہ تم نیکی وتتقو اور تقوا وتصلح بین الناس اور اصلاحی کام نہ کر سکو رہو علی کا تو ان باتوں پر مکروح ہے یعنی جو نیکی کا کام ہے جو اچھے کام ہے جو کام کرنے چاہیے اور آپ قسم کھا کر ان سے اپنے آپ کو روک رہے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے یہ مکروح ہے تو یہ فی اور ہے اپنے آپ کو حانس کرنا ان جیسے قسموں کے صورت میں یعنی اگر کوئی نیک کام ہو اور اس نیک کام پر بندہ قسم کھایا یعنی مثال کے طور پر کہ میں والدین سے بات نہیں کروں گا یا نماز نہیں پڑھوں گا تو ایسی قسموں کو توڑ کر کفارہ ادا کرنا چاہیے اور اس طرح کرنا یہ مسنون ہے وَيُكَفَّرُوا بِخِلَافِهَا عَلَىٰ فِعْلِ الْبِرِّيَنِ اور ان اور ان کاموں کے خلاف نیک جانب کو اختیار کرے اگر یعنی اگرچہ قسم تو اٹھا لیا ہے کہ میں ایک کام نہیں کروں گا مثلا روزہ نہیں رکھوں گا یا نماز نہیں پڑھوں گا لیکن اپنے آپ کو اس قسم کو توڑ کر افادہ ادا کر کے جو جانبی مخالف ہے یعنی جو نیکی ہے اس کو کر لینا چاہیے اس کی طرف جانا چاہیے اپنے اس قسم کو توڑ کر کفارہ دے کر اس کی نیکی کو کرنا چاہیے ونحوہی اور اس جیسا فیہ تاعت المعنی فیہ تاعت المعنی یہ اطاعت ہے یہ اطاعت ہے عبادت ہے لا تنفنعو من فعل ما ذکر من البر تم مت روکو تم یعنی نیکی کو کاموں سے نیکی کے افعال سے تم مت رکو رکاوٹ نہ ڈالو حالت تم ہی جب تم ان کا قسم اٹھا لو یعنی جب تم ایسے کسی نیک بات کا نیک چیز کا نیک فیل کا قسم اٹھا لو جو اس کو کرنا چاہیے تھا اور تم نے قسم اٹھا لیا اپنے اوپر اس کو نہ کرنے کا قسم اٹھایا تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے بلکہ اس کو کر لو یعنی ادا کر لو وہ رو اور کفارہ ادا کرو یعنی قسم کو توڑ کر کفارہ ادا کرو کیوں لأن سبب نزولها الامتناع من ذلك اس کا نزول کا سبب جو ہے نا اس سے رکنا ہے یعنی اس آیت کریمہ کا نزول اس کا سبب جو ہے نا ان کاموں سے ڈالنا ہے یا رک جانا ہے واللہ لأقوالکم علیم اور اللہ تعالی تمہارے اقوال علیم عالیم یعنی تمہارے اقوال سب کچھ سنتے ہیں لا یواخذکم اللہ باللغو اللہ تعالی تم پر گرفت نہیں فرماتے باللغو القائن یعنی یمینی لغو کی صورت میں یمین لاو کی صورت میں یا بیکار باتوں میں بیکار باتوں پر کی ایمانکم جو تمہاری قسموں میں ہو وہ ہوا ما یسلقو الیہ اللتان من غیر قاسل حال پہ نحو لا واللہ و بلا واللہ فلا اثم فیہ ولا کفارت کہ رہا یہ او کیا ہے اس کے خود بتا رہے ہیں ما جن جی کی طرف زبان بغیر ارادے کے بغیر قد کے سبقت کرتی ہے یعنی بغیر حلف کا ارادہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ایسی منہ سے الفاظ ادا ہوتے جیسا کہ کلام ہوتا ہے نہ ہو اللہ واللہ و بلا واللہ بلا اسما فیہ تو اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس میں کفارہ بھی نہیں ہے یعنی کفارہ بھی راضی نہیں ہوگا تو کفارہ کی صورت میں ہوگا ولیکن یو آخذوکم بما کسبت قلوبکم لیکن اللہ تعالی گرفت فرمائیں گے اس پر جو تمہارے دلوں نے اس کا ارادہ کیا ہے اے فسدت ہو یعنی قصدن تم کسی بات کو پر جھوٹی قسم کھا لیتے ہو جس کو یمین مناقضہ کہا جاتا ہے تمہیں پتہ بھی ہوتا ہے اس کے باوجود جو ہے نا قسم کھا لیتے ہو تو اس کو یمین مناقضہ کہا جاتا ہے اور اس پر کفارہ ہوگا اے قصد قصد دت ہو من ایمان یعنی ایمان قسم کا ارادہ کیا ہو اذا حنیس تم جب تم حانس ہو جاؤ واللہ اللہ تعالی غفور بخشنے والا ہے لما کر من لغو جو لغو سے لغو بات یہ بیکار بات تم سے ہوئی ہے حلیم اور بردبار ہے حلیم بردبار ہے بتاخیر العقوبت ان ہے عقوبت عذاب کے مؤخر کرنے سے اس کے مستحق تھے اگلی جو آیت کریمہ ہے وہ الہ کے متعلق ہے اگلی جو آیت کریمہ ہے وہ الہ کے متعلق ہے زمانہ جہلیت میں دستور تھا کہ جب کسی خاون کا شوہر کا اپنی بیوی سے دل اچاٹ یا درمیان میں کوئی ایسے مسائل آ جاتے جس کی وجہ سے بیوی کو دل نہ چاہتا تو غیرت کی وجہ سے جو ہے نا اس کو چھوڑتے بھی نہیں تھے کہ اس کو طلاق دے کر کوئی اور نکاح کر لے نہ طلاق دیتے تھے اور اپنا اپنے پاس ہوتا تھا لیکن جو تعلقات ہیں میاں بیوی کے درمیان جو تعلقات تھے ہوا کرتے ہیں ان کو بجا نہیں لاتے تھے تو اس طرح وہ بیچاری جو ہے نا کسی اور کے پاس جا سکتی تھی اور خود اس کا اپنا شوہر بھی جو ہے نا کباہ ہوتے ان کو بجا نہیں لاتا تھا تو اس پر یہ کریمہ نازل ہوئی کہ چار مہینے تک اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں چار مہینے تک جو ہے نا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یا چار مہینے سے زائد مدد کی تعین کی تو اس کو الہ کہا جاتا ہے تو عربوں میں یہ زمانے جہلیت میں عربوں میں یہ طریقہ رائش تھا کہ او قسم کھا بیٹھتے تھے کہ اپنے بیوی کے پاس نہیں جائیں گے تو اس کے نتیجے میں بیوی غیر معینہ مدد تک کے لیے بیچاری اور لٹکتی رہتی تھی نہ کسی اور کے پاس جا کے نکاح کر سکتی تھی اور نہ اس سے بیوی جیسے حقوق ملا کرتے تھے تو ایسی قسم کو شریعت کی اصطلاح میں کیلا کہا جاتا ہے تو اس ایسی کرمے میں جواب ابھی ہم پڑھنے والے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو یہ ضابطہ یہ اصول یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص کیلا کرے او یا تو چار مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر دے تو اور اپنی بیوی سے معمول کی زواجی تعلقات بحال کر لے تو صحیح ہے اگر چار مہینے کے اندر اندر انہوں نے رجوع کر لیا تو اچھی بات ہے فتح لیکن اگر چار مہینے گزر گئے اور چار مہینے تک اس نے تعلقات بحال نہیں کیے تو اور قسم بھی نہیں توڑی تو یہ جو اس کی گھر والی ہے بیوی ہے یہ اس کی نکاح سے نکل جائے گی یعنی چار مہینے تک چار مہینے تک جو ہے نا اگر یہ ازدواجی تعلقات خاون نے قائم نہیں کیے اور چھ مہینے ایسے ہی گزر گئے تو یہ اس کو الا کہا جائے گا اور یہ جو ہے نا طلاق واقع ہو جائے گی اور ادھر گزرنے کے بعد جو ہے نا پھر وہ کسی اور مرد سے شادی کر سکتی ہے تو گویا کی چار قسمیں ہوئے نمبر ایک کہ چار مہینے سے کم مدت ہو کی قسم کا ہے خواہ آدھا دن ہو یا زیادہ ہو مطلب چار مہینے سے کم ہو اور نمبر دو کہ چار مہینے مدت کی قید لگا ہے کہ چار مہینے میں نہیں نہیں قریب آؤں گا نمبر تین چار مہینے سے زیادہ مدت کی تعین کر کے قسم اٹھا لے اور نمبر چار بلا تعین قسم کھا لے تو یہ جو چھوٹی صورت ہے یعنی جو بلا تعین ہے مدت معلوم نہیں ہے اس کو چنان الہ نہیں کھا جائے گا اور نہ بیوی ہاتھ سے جائے گی انہیں کفارہ دینا پڑے گا البتہ اس کے علاوہ جو پہلی اس چوتھی صورت میں اعلان ہی ہوگا اور بقیہ تین صورتوں میں جو ہے نا وہ اعلان ہوگا پہلے سائز کا ترجمہ پڑھتے ہیں پھر اس کی تشریح پڑھیں گے جو لوگ اپنے بیویوں سے علا کرتے ہیں اشہر یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کا لیتے ہیں ان کے لیے چار مہینے کی مہلت ہے چنانچہ اگر وہ قسم چھوڑ کر رجوع کر لے فین اللہ غفور رحیم تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے تو اس کی تشریح بھی ہے اور اور بھی کچھ تفصیلات ہیں ابھی چونکہ ٹائم مکمل پورا ہو گیا تو ان شاء اللہ اگر زندگی باقی رہی تو اگلے سبق میں ان شاء اللہ کو پڑھیں گے یہاں غلطی بات سمجھ میں نہ آئی انشاءاللہ تو پھر انشاءاللہ پر زندگی بات کر رہی ہے جو رہ گیا ہے انشاءاللہ پھر اگلے سے بڑھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ